سبق نمبر چھتیس خلاصہ قواعد اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک اور سیدھے راستے کا الہام نصیب فرمائیں میراث کی تقسیم کے لیے اہل علم نے جو قواعد مقرر فرمائے ہیں ان میں سے کئی ہم نے پڑھ لیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک اگر رسا سارے اسبا ہوں تو ان کو شمار کر لیں گے اور مسئلہ ان کی مجموعی تعداد سے حل ہوگا مثلا کسی کے ورسا صرف چھ بیٹے ہیں تو مسئلہ چھ سے بنائیں گے کل میراث کے چھ حصے کریں گے ہر بیٹے کو ایک ایک حصہ مل جائے گا نمبر دو اگر سارے ورسا اسبہ ہوں لیکن کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو مردوں کو دو اور عورتوں کو ایک شمار کریں گے جو مجموعی تعداد بنے گی میراث کے اتنے حصے کر لیں گے ہر مرد کو دو اور ہر عورت کو ایک حصہ مل جائے گا مثلا تین بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو مسئلہ آٹھ سے حل ہوگا میراث کے آٹھ حصے کر کے ہر بیٹے کو دو اور ہر بیٹی کو ایک حصہ مل جائے گا نمبر تین اگر وہ میں ضوی الفروض موجود ہوں تو اگر صرف ایک زویل فرض موجود ہے تو مسئلہ اسی کے حصے کے عدد سے حل ہوگا مثلا وہ وارث نصف والا ہے تو دو سے ربو والا ہے تو چار سے سمن والا ہے تو آٹھ سے سلس یا ثلثان والا ہے تو تین سے اور سدس والا ہے تو چھ سے مسئلہ حل ہوگا نمبر چار اگر وہ رسا میں ضوی الفروز ایک سے زیادہ ہوں تو ہم ضوی الفروز کی دو قسمیں بنا لیتے ہیں پہلی قسم نصف ربو سمن والے دوسری قسم سلس سلسان یا سدس والے اگر تمام ورثا ایک ہی قسم سے ہوں تو مسئلہ سب سے کم حصے یعنی سب سے بڑے عدد سے بنے گا مثلا سب ورثا نصف ربو سمن والے ہیں تو مسئلہ آٹھ سے بنے گا سب نصف اور ربو والے ہیں تو مسئلہ ربو یعنی چار سے حل ہوگا سب سلوس اور سدس والے ہیں تو مسئلہ سدس یعنی چھ سے حل ہوگا نمبر پانچ اگر ورثہ زبل فروز ہوں اور دونوں قسموں والے ہوں تو اگر قسم اول کا نصف قسم ثانی کے ایک یا زیادہ ورثاء کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ چھ سے حل ہوگا اگر قسم اول کا ربو قسم ثانی کے ایک یا زیادہ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ بارہ سے حل ہوگا اگر قسم اول کا سمن قسم ثانی کے ایک یا زیادہ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ چوبی سے حل ہوگا مسئلہ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میراث کے اتنے حصے بنا لیں گے اور تقسیم کر دیں گے یہ تھا پچھلے اسباق کا خلاصہ اب آتے ہیں نئے سبق کی طرف سات اعداد اگر ورثاء میں زویل فروز موجود ہوں تو مسئلہ ان سات اعداد میں سے کسی ایک سے حل ہوتا ہے دو تین چار آٹھ چھ بارہ چوبیس یعنی کل میراث ان سات اعداد میں سے کسی ایک عدد کے ذریعے تقسیم ہوگی کل میراث کے یا تو دو حصے کریں گے یا تین یا چار یا آٹھ یا چھ یا بارہ یا چوبیس کون سا عدد کب آئے گا یہ ہم پڑھ چکے ہیں عادلہ عائلہ ناقصہ اگر حصے و رسا میں ٹھیک ٹھیک تقسیم ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے ایسے مسئلے کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں یعنی برابر برابر درست تقسیم ہو جانے والا مسئلہ لیکن اگر وہ زیادہ ہوں اور مال کم بڑھ جائے تو اب سب و کے حصوں میں سے کٹوتی ہوگی ایسے مسئلے کو مسئلہ آئلہ کہتے ہیں یعنی کمی اور کٹوتی والا مسئلہ اور اگر مال زیادہ ہو اور وہ کم ہو تو بعض برسا کو اپنے مقرر حصے سے بھی زیادہ دیا جائے گا ایسے مسئلے کو مسئلہ ناقصہ کہتے ہیں مسئلہ عادلہ یعنی برابر برابر تقسیم والا مسئلہ ہم پیچھے اسباق میں پڑ چکے ہیں اس کی بہت سی مثالیں بھی سمجھ چکے ہیں اب ہم نے مسئلہ عائلہ اور مسئلہ ناقصہ سمجھنا ہے ان دونوں کو سمجھنے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ